اگر ان کے پروردگار کے فضل نے انہیں نہ لیا ہوتا تو انہیں بری حالت کے ساتھ اسی کھلے میدان میں پھینک دیا جاتا